میرے کو اخبار پائے نے میں ماہرین تعلیم پنجاب یونیورسٹی کے ماہرین تعلیم کا بیان ہے کوئی قوم اس وقت تک ترقی جانی یعنی نہیں کر سکتی جنہ چر قومی زبان تعلیم نہ دیتی جائے میں کیا پتر تو میں کہڑا گناہ کری پھر تصا ماہرین تعلیم اج فیصلہ دیتا ہے اصل سکے پہلے ہی سنائی پھرنے ہاں 咱么就来过了。